اور اللہ نے اسمان سے پان اتارا تو اس سے زمے کو زندہ کر دیا اس کے میرے پیچھے بے شک اس میں نشان ہے ان کو جو کان رکھتے ہیں